اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائی ناؤ تو کیا حق نہ مان گے